حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ نے مذکورہ بالا حدیث کی مانن فرمایا آپ نے فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا لشکر ہے علی بن عبداللہ نے کہا کہ ابو العوام الجزار کا نام فائد ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کو حماد بن ابی سلمہ نے ابو العوام سے اس نے ابو عثمان سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور سلمان کا ذکر نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چودہ